کھانا نقصان نہ دے بسم اللہ خیر الاسماء للہ ما فی الارض وفی السماء لا يضر مع اسمه داء اللهم اجعل فيه برکتا و وشفاء اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو سب سے بہترین نام ہے زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اس کے نام کے ساتھ کوئی بیماری نقصان نہیں دیتی یا اللہ اس میں برکت عافیت اور شفا رکھ دیجئے کھانے سے پہلے جو یہ دعا پڑھ لے اسے وہ کھانا ہرگز نقصان نہ دے گا